الله العظيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من تين اور ہم نے انسان کو پیدا کیا کھن آنے والی مٹی سے سمجالا نطفتاً فی قرار مکین اور پھر ہم نے اس کو یعنی اس کے نطفے کو ایک ٹھکانے میں جگہ دے دی یعنی شکم مادر میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا نن عَلَقَةً پھر شکم مادر کے اندر ہم نطفے کو جمع ہوا خون بنا دیتے ہیں فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُزْغَةً مضغتاً پھر ہم شکم مادر میں جمے ہوئے خون کو گوشت کا ٹکڑا بنا دیتے ہیں فخلق نل المثت اظامن پھر ہم شکم مادر میں اس گوشت کے ٹکڑے کو ہڈی بنا دیتے ہیں فقصع الزام الحمہ اور پھر ہم اس ہڈی کو گوشت پہنا دیتے ہیں یعنی اس کے اوپر گوشت پیدا ہو جاتا ہے پھر ہم اس کو ایک اچھی صورت میں پیدا کر دیتے ہیں یعنی اپنا ٹائم گزار کے باہر آتا ہے فتح بارک اللہ احسن الخالقین اللہ تعالیٰ بابرکت ہے بہترین پیدا کرنے والا ہے انکم بعد کم لمیتون پھر تم دنیا میں وقت گزارنے کے بعد البتہ مرنے والے ہو جاتے ہو سم انکم یوم القیامت تبعثون اور پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے وَلَقَدْ خَلَقْنَا خلقنا سَبَا صبا اور البتہ تحقیق ہم نے تمہارے اوپر سات طبقات پیدا کیے اور ہم پیدا کرنے کے بارے میں غافل نہیں ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرْ اور ہم نے آسمانوں سے پانی نازل کیا اندازے کے ساتھ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ اور ہم نے اس کو زمین کے اندر روک رکھا اور ہم اس پانی کو لے جانے پر قادر بھی ہیں فن شانہ لکم بھی جنات من نخیل اور ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے سے کھجور کے باغات انگور کے باغات لکم فی ہاں فوا کے و کثیرہ تمہارے لیے اس کے اندر بہت زیادہ فوائد ہیں وہ منہا تاکلون اور ان جانوروں میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو یعنی ان کا گوشت وہ شجرتن تخرج من تور سینا اتم بتبدہن اور پیدا کیا درخت کو تورے سینا سے جو تیل لے کر اگتا ہے اور اس تیل کو کھانے والے روٹی ڈبو کے کھاتے بھی ہیں وہ چوپایوں میں نصیحت ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹوں میں سے نکلنے والا یعنی دودھ اور تمہارے لیے ان چوپایوں میں اور بھی بہت زیادہ فوائد ہیں اور ان میں سے بعض چوپایوں کو تم کھاتے بھی ہو یعنی ان کا گوشت اور ان چوپایوں پر اور گشتیوں کشتیوں پر تم سفر بھی کرتے ہو ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی تخلیق کے مختلف تدریجی مراحل بتائے کہ تاکہ یہ سمجھے کہ میں کتنا ناچیز تھی کمزور چیز تھی اور اللہ نے مجھے کتنا پیارا بنایا اور پھر اللہ نے مجھے طرح طرح کی کھانے پینے کے لحاظ سے جس میں پانی ہے پھل فروٹ ہیں جانور ہیں ان کا گوشت ہے ان کا دودھ ہے وغیرہ یہ چیزیں عطا کیں پھر ان پر سواریاں کرنے کے لحاظ سے ان کو تابع بنایا تاکہ یہ انسان اپنی تخلیق کو بھی سمجھے اور پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ہر دور میں مختلف نعمتیں آتی رہتی ہیں ان نعمتوں کو بھی سمجھے پہچانے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے یعنی اس پر ایمان لائے اور اس کے اور اس کے رسول کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارے یہ اصل شکر ہے فرمایا ہم نے انسان کو ایک چنی ہوئی مٹی کھنکھناتی ہوئی مٹی جس کو من سلسال من ہم ام مسنون دوسرے مقام پہ فرمایا فرمایا سب سے پہلے شکم مادر میں نطفہ ٹھہر جاتا ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے بہت سارے لوگ صحت مند ہوتے ہیں شادی شدہ ہو جاتے ہیں صحت مند ہوتے ہیں دعائیں کرتے رہتے ہیں نطفہ نہیں ٹھہرتا یہ بھی اللہ کا فضل ہے اور پھر اس میں تدریجی مرحلہ ہر چالیس دن کے بعد ہوتا ہے کہ نطفے کے بعد وہ ایک خون جمع ہوا بنتا ہے پھر خون جمع ہوئے کے بعد گو گوشت کی بوٹی بنتی ہے پھر بوٹی کے بعد ہڈی بنتی ہے پھر ہڈی کے بعد اس کے اوپر گوشت چڑھتا ہے پھر روح آتی ہے حدیث میں آتا ہے فرشتے کو اللہ بھیجتے ہیں اس کا سعید شکی وغیرہ وغیرہ لکھ دو اور پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کو کتنا پیارا طریقے سے پیدا کیا کر جس کو قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا اللہ جی خلق کا فصوا کا فعادل کا فی ائی صورت ماشا ارکبک اور پھر اللہ تعالیٰ بہترین انداز میں اس کو پیدا کرتا ہے فرمایا پھر زندگی گزارنے کے بعد تم مر جاتے ہو پھر تمہیں قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا اور نعمتوں کے بارے میں تم سوچو کہ ہم نے تمہارے اوپر سبا ترائق سات طبقات مراد اس سے آسمان بھی ہو سکتے ہیں سبا ترائق فرشتوں کے راستے بھی ہو سکتے ہیں جو آسمان پر ہیں سبا ترائق سات برج بھی سات سیارے بھی ہو سکتے ہیں ہر چیز جو بھی لی جائے اللہ کی نعمت ہے اور ہم تمہاری پیدائش کے بارے میں بے خبر نہیں مطلب تمہیں کس لیے پیدا کیا تمہیں پہچاننا چاہیے پیدا کرنے کے بعد تمہیں ہدایات دی ہیں مخلق تلجن و اللہ بدون اور دیکھو تمہاری زندگی گزارنے کے لیے وہ من منسما امام بے قدر ہم اندازے کے ساتھ پانی نازل کرتے ہیں پھر اس کو زمین میں ٹھہرا بھی لیتے ہیں اوپر ڈیمپ کی شوق بن جاتی ہے شکل یا زمین میں اسٹور ہو جاتا ہے آپ بورنگ اور کر کے یا کنویں کے ذریعے سے اس کو نکال لیتے ہیں اور ہم اس پانی کو ختم کرنے پر بھی قادر ہیں جس کو سورہ غالباً سورہ تو اللہ سور ملک کے آخری آیت ہے کہ ان اسب ہماؤ کم غوراً فمعیتی کم بما امعین اگر اللہ پاک پانی کو لے لے تو کون ہے کہ تمہیں پانی پھر لے لا کے دے گا یہ اللہ کی قدرت اور خصوصی اللہ کی عنایت ہے فن شاہ نالہ بھی جناتین پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم تمہارے لیے باغات طرح طرح کے اگاتے ہیں پھر اس میں اور بھی فوائد ہیں وغیرہ اور پھر یہ جو میوجات ہیں وغیرہ ان کو تم کھاتے بھی ہو سکاتے بھی ہو سٹور بھی کرتے ہو کاروبار بھی کرتے ہو ان سے طرح طرح کے اور جیم وغیرہ چیزیں بناتے ہو اور ایک خصوصی درخت ہے یعنی زیتون کا درخت جو تور تورسوینا سے نکلا ہے وہ تیل لے کے اگتا ہے اور وہ تیل سالن ہے اچھا تیل ہے خوراک کے لحاظ سے صحت کے لحاظ سے سبغن للاکلین تم اس میں روٹی ڈبو کے کھاتے ہو اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت ہے سبق ہے کہ اس میں غور و فکر کو اور اللہ نے کتنی پیاری چیز تمہارے لیے دودھ کی صورت میں بنائی ہے اور وہ کس مراسم سے کن مراحل سے وہ گزر کے آتا ہے کیسا صاف ستھرا سفید خوشگوار لبن خالصن سائے غل شار بین اور کئی فائدے ہیں جانوروں کی کھال کے لحاظ سے بالوں کے لحاظ سے پیسے کے لحاظ سے کاروبار کے لحاظ سے حسن کے لحاظ سے جس کو سورہ نحل میں بیان فرمایا امین عطا کلون اور بعض جانوروں کو گوشت اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے بھی تو وہ تم کھاتے بھی ہو ان جانوروں پر بھی اور کشتیوں پر تم سواری بھی کرتے ہو ادھر سے ادھر جو تم بڑے بڑے بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ سمندری راستوں سے اللہ کے فضل سے تم اٹھا کے لے جاتے ہو ان تمام نعمتوں پر اللہ تعالی ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اسلام علیکم